الباب السابع والعشرون وثلاثمئة باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان فحش كلامي أو بد زباني سي ممانعت كابيان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمن طعن و تشنیع کرتا ہے نہ لعنت اور نہ فحش کلامی کرنے والا ہوتا ہے اور نہ بد زبان اسے ترمدی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بےحودگی ہوگی وہ اسے عیب دار کر دے گی اور جس چیز میں حیا ہوگی وہ اسے خوبصورت بنا دے گی اسے ترمیدی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے